Thank you. السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ لوگوں کا آج ہم اپنے سیونٹینتھ لیکچر پہ آ گئے ہیں کلینکل سائیکالوجی کے کورس کے اور آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا اس کا نام ہے intelligence so primarily today about the concept of intelligence intelligence جو ہے یہ ایک قسم کی مینٹل کیپیسٹی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں in day to day functioning to reason to adapt to learn to solve problems to think abstractly and to comprehend ideas and things تو اٹس اے کانسیپٹ جو روز مرہ کی زندگی میں یہ ایک ایسا الفاظ ہے جو آئی ایم شیور آپ آپ سب ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روز لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ you know he is bright he is intelligent he is not so intelligent so term that we use it's become a part of a daily lingo ہو ایک قسم کا لیکن اس جنچر پہ ایک چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ انٹیلیجنس جو ہے اس کا تعلق کریٹیوٹی سے یا پرسنالٹی سے یا ہمارے کریکٹر سے یا ہمارے وزڈم سے نہیں ہے انٹیلیجنس ایک ایک سیپریٹ ریلم ہے ایک ڈفرینٹ ایریا ہے جیسے کہ آج کل آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایموشنل کوشنٹ کی بھی بات ایموشنل میچورٹی کی بھی بات ہوتی ہے تو نیٹ وے intelligence is not creativity intelligence is not your being wise intelligence is not you know your having a certain kind of a personality and so forth یہ جو کانسپٹ آف انٹیلیجنس ہے اس پہ پچھلے یو نو سو سال سے زیادہ سے اس پہ بہت کام ہو رہا ہے and it is one of those concept psychology which played a very key very important role but انائٹ of it he played a very important role it still in concept جس کے اراؤنڈ بے شمار مختلف یو نو نوشنس ہیں مختلف کانسپٹ ہیں سائیکولوجیسٹ کے درمیان I mean different psychologist locate different ways ایک چیز جو پچھلے کئی سالوں میں ہوئی ہے جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو کیونکہ یہ بڑا سینٹرل کانسیپٹ ہے سائیکالوجی کا تو اس کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کوانٹیفائی کرنے سے میری مراد ہے کہ یہ سائیکالوجسٹ نے ایک ایک بڑی ڈٹرمنڈ ایفرٹ کی ہے کہ how can we establish a kind of a number or a kind of a scale or a score کہ ایک شخص کی جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ کیا ہے as we know that each one of us has a different level of intelligence intelligence سے مراد ایک ایسی جنرل ابلٹی ہے جو ہم سب میں ہے لیکن ہم سب میں اس ابلٹی کا جو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے there is a practical issue here that's whole practical kind of significance that is involved اس سے میری مراد ہے کہ جو میجرمنٹ ہے انٹیلیجنس کی that has been a very big issue there a lot of work that psychologies have carried out order to establish and determine کہ ایگزیکٹلی واٹ از انٹیلیجنس دو قسم کے ایشوز جو ہے وہ کچھ انریزالوڈ ایشوز جو ہیں اس ایریا میں ابھی بھی ایگزٹ کرتے ہیں one has to exactly do with definition of intelligence کہ واٹ از انٹیلیجنس انٹیلیجنس جو ہے when you go through the literature also when you go through your book also تو آپ دیکھیں گے کہ انٹیلیجنس از سم تھ جس پہ مختلف سائیکالوجیز کی مختلف ہیں but if you were to look at a نامن کامن گراؤنڈ ان سب ڈیفینیشنس کی تو ان میں تین ایلیمنٹس جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ آپ کو نظر آئیں گے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ it's a kind of innate ability ability سے مراد ہے کہ یہ ایک ایسی ابلٹی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے قدرت کی طرف سے ہم میں ہے certain level of that ability دوسرا جو ایک کامن ایلیمنٹ اس میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ you know it it provide اکلز ٹو سالو آر پرابلمس کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں جو ایشوز جو ہم کنفرنٹ کرتے ہیں ان کا جو ریزولوشن ہے ہم اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے we are able to solve issues for ourselves we are not very bright and intelligent problem will not be able good job in solving our own problems تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس جو ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے to adapt in different circumstances environments adaptation سے مراد ہے کہ آپ کو اٹھا کے ہم کسی ایک ایسی انوائرمنٹ میں لے جاتے ہیں جس میں آپ پہلے کبھی نہیں گئے تو وہاں کی جو آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہاں کی آپ کی اڈیپٹیشن ہے اس میں آپ کی ذہانت جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گی اسی اسی طرح کی ایک اور مثال آپ یہ سوچ لیں کہ لٹ سے کہ آج آپ ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں کل کو آپ نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں آپ نیو یارک جاتے ہیں تو ایک دم سے جا کے ایک نیا ماحول کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا یہ جو نیا ماحول میں جا کے آپ کی اڈیپٹیشن ہوگی کہ آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں کس طرح ایک اپنی جگہ وہاں بناتے ہیں اور اس سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں ٹرانزیکٹ کس طرح کرتے ہیں اس ماحول میں آیا آپ اس میں اکیلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں یا آپ سوشلی اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں and you reach out to people یہ سارا کچھ جو ہے یہ اڈیپٹیشن سے اس کا ایک بہت بڑا لنکیج اور تعلق ہے تو یہ جو لنکیج اور تعلق ہے اس کا یہ بھی بڑی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہماری ذہانت سے ہماری ability to adjust and adapt in new and new environments تو اگلا جو سوال آ جاتا ہے وہ میئرمنٹ کا آ جاتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ٹیسٹ کے ذریعے ہم how can we measure it how can we determine کہ اس شخص کی شخص اے کی پرسن اے کی انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ ہے یا پرسن بی کی انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ ہے تو یہ جو میجرمنٹ کا جو ایشو ہے جب بھی ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں یا میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو میں یہاں پہ خاص طور پہ جن کا ذکر کرنا چاہوں گا پہلی جو چیز ہے وہ ریلائبلٹی ہے اس انسٹرومینٹ کی کہ لیٹ سے کہ ہم نے ایک ٹیسٹ بنایا ذہانت کا موازنہ کرنے کے لیے کہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جی what is the level of intelligence or generalizability that یو ہیو تو یہ جو ٹیسٹ ہم نے بنایا آیا یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اگر اس کو ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کیا جائے تو اسی چیز کو کنسٹینٹلی وہی ریزلٹ یہ دے گا یا نہیں دے گا تو اس کو ہم ریلائبلٹی کہتے ہیں ہم جب ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کئی قسموں کی ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہاں میں چار قسموں کی ریلائبلٹی کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا پہلی جو قسم ہے اس کو ہم ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کہتے ہیں ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ ریلائبلٹی ہے جو بار بار ایک انسٹرومینٹ یوز کرنے کے ساتھ یا بار بار اگر ہم ایک ہی ٹیسٹ ایک شخص کو دو دفعہ دیں تو ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تو یہ تو rest test test re reliability ہو گئی جو دوسری قسم کی ریلائبلٹی ہوتی ہے اس کو اکولنٹ فارمز ریلائبلٹی کہتے ہیں فارمز ریلائبلٹی کا مطلب ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ کے دو فارمز بنا لیے جاتے ہیں فارم اے اور فارم بی آئٹمس ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہ یہ ایک ہی چیز کو میجر کرے تو ان ڈفرینٹ فارمس کو ڈفرینٹ ٹائم سے یوز کیا جاتا ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کہ کہ یہ جو ٹیسٹ ہے وہ ریلائبل ہو اسی طرح کئی دفعہ کیونکہ یہ اکولنٹ فارمز بنانا جو ہے یہ کافی مہنگا ایک قسم کا کام بن جاتا ہے کیونکہ اچھی خاصی ریسرچ کرنی پڑ جاتی ہے اچھا خاصا کام زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کئی دفعہ ایک شارٹ کٹ میتھڈ بھی سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں split half reliability split half reliability سے مراد ہے کہ آپ نے مثلا ایک ٹیسٹ بنایا ذہانت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس ٹیسٹ میں مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس سو آئٹمس ہیں تو ان سو آئٹمس کو آپ جو ہے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پچاس اور پچاس میں تو ایون نمبر کا آپ ایک ہاف بنا لیتے ہیں اور نمبرز کا آپ دوسرا ہاف بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے اس کی ریلائبلٹی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آیا جو ایون آئٹمس پچاس ہیں وہ بھی وہی چیز میئر کر رہے ہیں جو آڈ آئٹمس پچاس میئر کر رہے ہیں تو this is another way of establishing and finding out کہ جو کہ ریلائبلٹی جو ہے وہ انسٹرومینٹ کی جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اسی طرح ایک چوتھا جو میتھڈ ہے اس کو ہم انٹر ریٹر ریلائبلٹی کہتے ہیں انٹر ریٹر ریلائبلٹی جو ہے وہ بھی اسی طرح ملتی جلتی ہے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ آپ ایک ہی انسٹرومینٹ کو دو لوگوں میں یا دو سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اس سے آپ نے مثلا ایک ٹیسٹ دیا اور آپ نے پرسن اے کو وہ ٹیسٹ دیا لیکن اس کی جو اسکورنگ ہے وہ آپ دو لوگوں سے کروا لیتے ہیں یا تین لوگوں سے کروا لیتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کنسٹنٹلی آپس میں ان کے is is an agreement between the raters are they scoring the person the same way جس طرح اسکورر اے اگر ریٹر اے نے جو اسکور دیا ہے اپنا کینڈیڈیٹ کو آیا اسکورر بی بھی وہ اسکورر سی بھی وہ اسکور دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو یہ چار بریفلی ٹائپس آف ریلائبلٹیز ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی کوئی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کا انسٹرومینٹ بنایا جاتا ہے اسی طرح ایک اور ایشو جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کا اس وقت ذکر کرنا میں چاہوں گا وہ ویلیڈیٹی کا ہے کہ ہر انسٹرومینٹ جو ہے اس کی ایک اپنی ویلیڈیٹی ہونا ضروری ہے ویلیڈیٹی سے مراد میری یہ ہے کہ آیا انسٹرومینٹ جو ہے وہ وہ چیز میئر کر بھی رہا ہے جو جو بنانے والے کا مقصد ہے فار انسٹنس اس پرٹیکولر کیس میں it is important for to know کہ آیا یہ جو ویلیڈیٹی ہے وہ یہ جو ٹیسٹ آئٹمس ہیں وہ ویلڈ ہے وہ انٹیلیجنسی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کسی کسی اور ایپٹیٹیوڈ کو تو ٹیسٹ نہیں کر رہے یا کسی اور چیز کو کسی اور ابلٹی کو تو ٹیسٹ تو نہیں کر رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹیسٹ کا ویلڈ ہونا ذہن میں یہ رکھیے کہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ویلڈ بھی ہو تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ ٹیسٹ آپ کا جو انسٹرومینٹ بنائے وہ ریلائبل ہو پوری طرح سے کہ in other word it constantly measures what you want it to measure and secondly it should be valid valid سے مراد ہے کہ جو چیز آپ پروو کرنا چاہ رہے ہیں جو ابلٹی جاننا چاہ رہے ہیں اگر آپ جا, آپ اگر ایک خاص قسم کی ذہانت کو جاننا چاہ رہے ہیں لیٹ سے کہ آپ پرفارمنس کو جاننا چاہ رہے ہیں آپ نان وربل انٹیلیجنس کو جاننا چاہ رہے ہیں یا آپ وربل انٹیلیجنس کو جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پرٹیکولر ٹائپ کی آپ کے جو آئٹمس ہیں وہ اس ٹائپ کی ذہانت کو ہی پروو کریں کسی اور قسم کی ذہانت کو پروو نہ کریں یہاں پہ بریفلی میں تین چار ٹائپس آف ویلیڈیٹی کا ذکر بھی کر دوں ایک کانٹینٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے جس کا تعلق آئٹمس کی فیس ویلو سے ہے دوسرا کرائیٹیرین ویلیڈیٹی ہوتی ہے تیسری کانکرنٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے اور اپنا چوتھی پرڈکٹیو ویلیڈیٹی ہوتی ہے اور پانچویں کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے تو اب ہم تھوڑا آگے میں چلنا چاہوں گا اور میں بات کرنا چاہوں گا ڈیفینیشن آف انٹیلیجنس کی ایک چیز ان میں یہ رکھیں کہ انٹیلیجنس جو ہے اس کی کوئی بھی ایسی کوئی یونیورسل ڈیفینیشن اب تک ڈیولپ نہیں ہوئی آئی مین ڈیفینیشن صبح شمار ہے بٹ کوئی ایسی یونیورسلی ایکسپٹیڈ ون ڈیفینیشن جو ہوتی ہے نا وہ اب تک ڈیولپ نہیں ہوئی بے شمار ڈیفینیشن ہے جس طرح کچھ ڈیفینیشن جو ہے وہ انسان کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے انٹیلیجنس کو میجر کرتی ہے کہ ہاؤ ایڈجسٹڈ ہاؤ اڈیپٹیبل جو ہے انسان ایک خاص ماحول میں ہے اسی طرح لاٹ آف ڈیفینیشن جو ہیں وہ انسان کی ذہانت کے اعتبار سے لرننگ کے اعتبار سے کہ ہاؤ اب فار انسٹنس uh, اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں یا کالج میں بڑے اچھے نمبر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں is a bright boy is a very intelligent boy because اس کے ایج آئے ہیں یا اس کے فرسٹ ڈویژن آئی ہے تو یہ کیا یہ یہ جو ڈیفینیشن ہماری ہوئی یہ بیسکلی اس کی اکیڈیمک اچیومنٹ کے حوالے سے ہوئی کہ if somebody is academically achieving well تو we tend to look at him bright intelligent you know and good has good grammar اسی طرح کچھ ایسی ڈیفینیشنز بھی ہیں جہاں پہ انسان کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو بہت فوکس میں لایا جاتا ہے انسان کی ابلٹی ٹو سالو پرابلمس کو فوکس میں لایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھائی you know this person is very creative he comes up with very interesting solutions to problems you know تو وہ ایک ایک ایک ایبسٹریکشن اور ایبسٹریکشن میں سے ایک میننگ فل یو نو چیز کو ایوالو کرنا نکالنا ایک میننگ فل حل نکالنا ایک سینتھس کرنا تو وہ بھی ایک انٹیلیجنس کئی ڈیفینیشن ہیں جو اس لحاظ سے انٹیلیجنس کو دیکھتی ہے تو اب میں ایک تو ڈیفینیشنس جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully to think rationally and to deal effectively with his environment یہ ڈیفینیشن جو تھی یہ ویکسلر نے دی تھی 1939 میں ویکسلر جو ہے یہ ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے جس کا میں بعد میں بھی ذکر کروں گا کافی ڈیٹیل میں اس کے بعد as a intelligence refers to the whole class of cognitive which reflect an individual's capacity to solve problems insight to adaptive new situation to think abstractly and to profit from his experience یہ رابنسن کی ڈیفینیشن ہے 1965 کی تو ان جنرل اس سے جو چیز واضح ہوئی وہ کیا ہوئی وہ بیسکلی یہی ہوئی یہ ایک انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک جنرل مینٹل کیپیبلٹی ہے اور یہ ایسی کیپیبلٹی ہے جو ہمیں لائف میں ہر قسم کی سچویشن میں جس کا ہمیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے یو نو وہ چاہے پڑھائی کا ایریا ہو جہاں ہمیں چیزوں کو لرن کرنا ہے چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا ہے چیزوں کو سمجھنا ہے چاہے اس کا تعلق ایک جاب سچویشن سے ہو جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ایک نئی ماحول میں اڈیپٹ اور ایڈجسٹ کرنا ہے چاہے اس کا تعلق ایک چیز کو بڑی جلدی سیکھنے سے ہو اور پھر ریپروڈیوس کرنے سے ہو یو نو جہاں پہ میموری کا استعمال ہوتا ہے چاہے اس سے ہو آئی مین وہاں پہ بھی اس ذہانت کا اس ابلٹی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ بیسکلی آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ virtually everything that we do I mean our whole experience of living as a matter of fact اس میں intelligence has a very very major role to play in other words how we act out our life how we live our life has a to do with intelligence so therefore intelligence is a very important factor in psychology it is a factor which encompasses our own life اور اور اس کی جو ریپل ہے اس کا جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے لائف کے سارے ایلیمنٹس میں وہ پیدا ہوتا ہے اب کچھ تھیوریز کی بات بھی کر لی جائے آئی مین دیر آر تھریز جو مختلف سائیکالوجیسٹ نے اوور دا ایئرز جو ہے ڈیولپ کی ہے ان تھیوریز میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا فیکٹر اینالیٹیکل تھیوری کا جو کہ نائنٹین سیون میں اسپیئر مین نے ایکسپاؤنڈ کی پرزینٹ کی یہ پہلی دفعہ انٹیلیجنس کو مختلف فیکٹرز کی شکل میں دیکھنے کی کوشش کی گئی اسپیئر مین کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ اس نے انٹیلیجنس کو جی فیکٹر کا نام دیا جی کا سمبل اس نے یوز کیا جی سے مراد اس کی تھی جنرل انٹیلیجنس اس نے ایک جی کا سمبل انٹروڈیوس کیا اور ایک ایس کا سمبل انٹروڈیوس کیا اس نے کہا کہ اوور آل جو ہماری انٹیلیجنس ہے وہ از جو بیسک کمپونیٹ انٹیلیجنس کا ہے وہ جنرل انٹیلیجنس کا ہے پھر جو ایس ہے وہ اسپیسیفک انٹیلیجنس ہے اسپیسیفک انٹیلیجنس سے مراد اس کی تھی کہ کہ ایک اوور آل انٹیلیجنس ہے انسان کی پھر کچھ اسپیسیفک ایریاز میں you know people tend to be differently intelligent this یہ پہلی دفعہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ آگے آیا جو فیکٹر اینالیٹیکل کانسیپٹ کہلاتا ہے کہ جس سے یہ پتا چلا یا یہ چیز سامنے آئی ایک تھوریٹیکل پوسچولیٹ سامنے آیا کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ یو نو وہ مختلف فیکٹرز پہ مبنی ہے اور بیسڈ ہے فیکٹر سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہمارے سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں سوشل انٹیلیجنس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں یو you نو know, ہمارے ہمارے اور فیکٹرز لائک وربل انٹیلیجنس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں ہمارے میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں ہمارے کریٹیوٹی کے انٹیلیجنس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں تو زیرو فور فیکٹرز جو ہے وہ وہ بے شمار ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں اور یہ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آل برائٹ پیپل یا ایوری بڈی ہوز انٹیلیجنٹ اور ایوری بڈی لیٹ سے who has the same intelligence does not necessarily have the same types of strengths ایک ایک شخص جو ہے اس کا اگر آئی کیو ایک سو دس ہے مثال کے طور پہ جو کہ you know above average range میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو انٹیلیجنس جو ہے وہ میتھمیٹکلی یا اپنے کام میں وہ ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو لیکن اس کی سوشل انٹیلیجنس اتنی اچھی نہ ہو اس کو دوستیاں کرنی اتنی آسان نہ لگتی ہوں وہ اپنے آپ کو گروپ سچویشنز میں اتنا آسانی سے ایڈجسٹ یا اڈیپٹ نہ کر سکے تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ یہ اسپیسیفک انٹیلیجنس کے ڈفرینسز کی وجہ سے یہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے اب آپ یہ سلائڈ دیکھ رہے ہوں گے اس میں درمیان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جی لکھا ہوا ہے یہ جو جی ہے یہ بیسکلی اس کا جی سے مراد ہے جنرل انٹیلیجنس اور سائڈس پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ نے اوول شیپ یہ جو فگرز دیکھ رہے ہیں یہ اسپیسیفک فیکٹرز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں تو بیسک کوڈ جو ہے وہ جنرل ابلٹی کا ہے جنرل انٹیلیجنس کا ہے اور اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آٹھ جو ہے یہ اوور شیپ یہ اسپیسیفک فیکٹرز دکھائے جا رہے ہیں تو مراد یہی ہے کہ جنرلبلٹی میں سے اسپیسیفک ابلٹیز جو ہے وہ ریپرزینٹ کی جا رہی ہے تو اب میں بات کرنی چاہوں گا اگلی تھیری کی جو کہ ریمنڈ کیٹل کی تھیری کہلاتی ہے یہ بھی بیسکلی ایک ایک فیکٹر سیکنڈ آرڈر فیکٹرز کے اراؤنڈ ہی یہ ایکسپاؤنڈ کی گئی تھی لیکن اس میں جو اسپیئرمین کا جو جی فیکٹر تھا یا جو جنرل انٹیلیجنس کا تھا فیکٹر اس کو کیٹل نے تھوڑا سا مزید ڈیوائڈ کیا دو چیزوں میں پہلی جو اس کی کمپوننٹ تھا اس کو اس نے فلوئڈ ابلٹی کا نام دیا کیٹل کے ذہن میں فلوئڈ ابلٹی سے مراد تھی کہ وہ ابلٹی جو انسان میں قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا انہیریٹنس میں جو چیز ملتی ہے وہ فلوئڈ ابلٹی ہے تو فلوئڈبلٹی کا تعلق جو ہے وہ انوائرمنٹ سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک اپنے اندر کی جینیٹک پروگرامنگ سے ہوتا ہے ایک تو فیکٹر فلوئڈبلٹی کا ہو گیا اور دوسرا جو فیکٹر اس نے پرزینٹ کیا وہ کرسٹلائزڈ ابلٹی کا فیکٹر تھا کرسٹلائز ابلٹی جو ہے یہ بیسکلی وہ ابلٹی ہے جو کہ اسٹینڈرڈ یہ جو اکثر جو اسٹینڈرڈائز انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے یہ اسی ابلٹی کو ہی میجر کرتے ہیں اسی کے بارے میں ہی بات چیت کرتے ہیں تو یہ بیسکلی وہ ابلٹی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری لرننگ سے ہے چیزیں جو ہم نے ایکوائر کی ہوتی ہیں اپنی انوائرمنٹ میں سے یا جو ہمارا ایکسپوئر ہوتا ہے لائف پہ اس ایکسپوئر سے جو چیزیں ہم ایکوائر کرتے ہیں اس کرسٹلائز انٹیلیجنس کا تعلق جو ہے کمپوننٹ کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہے تو یہ جو دو کمپوننٹس تھے یہ خاص طور پہ کیٹل کی آئی تھنک کنٹریبیوشن کے حوالے سے ذہن میں رکھنے ضروری ہیں تیسری تھیوری جس کا میں ذکر اب کرنا چاہوں گا وہ بڑی مشہور تھیوری ہے جو کہ گلفرڈ کی تھیوری کہلاتی ہے گلفرڈ نے ایک ایسا اسٹرکچر کا ذکر کیا جس کو اس نے آف دا انٹلیکٹ کا نام دیا ایس او آئی اس کا ایبریویشن ہے تو یہ جو اسٹرکچر آف دا انٹلیکٹ ہے اس کا ایک کیوبیکل شکل میں اس نے ایک اسٹرکچر پرزینٹ کیا جو آپ کو سلائڈ میں اس وقت سامنے نظر آ رہا ہوگا اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کیوبیکل اسٹرکچر ہے اور اس کے تین ایلیمنٹس جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں ایک تو کانٹینٹس کا اس کا ایلیمنٹ ہے دوسرا آپریشنس کا ہے اور تیسرا پروڈکٹس کا ہے تو یہ جو آپریشنز ہیں یہ basically are cognition memory divergent production constructing logical alternatives convergent production constructing logic tight arguments and evaluation تو اب آپ جاننا چاہیں گے what is cognition cognition is recognizing and discovering آپ آپریشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے یہ میموری کیا ہوتی ہے تو memory basically is retaining and recalling the contents of thought اسی طرح جو تیسرا ایلیمنٹ ہے آپریشن کا وہ ہے ڈائیورجنٹ پروڈکشن کا producing a variety of ideas اور solution to problem that is what is divergent production اسی طرح جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے کنورجنٹ پروڈکشن کا سنگل بیسٹ سولوشن اور اگلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایویلویشن کا ہے ڈیسائڈنگ اور نیگیٹو گڈ اور بیڈ ایٹسٹرا یہ آپریشن بیسکلی ڈفرینٹ آپریشنس کے حوالے سے یہ بات تھی اگلا جو اس کا آپ نے جو سائڈ دیکھی اس کیوب کی وہ کانٹینٹ کی سائڈ ہے کانٹینٹ میں we talk of dimension areas of information performed in میں پہلا جو ہے وہ ہے دوسرا سمبولک ہے تیسرا سیمینٹک ہے اور چوتھا ہے تو ہم جب ان چار کانٹینٹس کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑی سی تفصیل دیتا چلوں اس میں جو فیگرل ہے اس سے مراد ہے the properties of stimuli we can experience through the senses for example colour loudness shape texture اسی طرح اگلا جو ہے وہ سمبولک ہے سمبولک سے مراد ہے numbers letters symbols designs content کا جو اگلا ایلیمنٹ ہے وہ سیمینٹکس کا ہے سیمینٹکس سے مراد ہے the meaning of words and ideas اور جو آخری جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے behavioural the action and expression of people so these are the four content dimensions جو اس کیوب کی ہیں اب اس کی جو تیسرا ایلیمنٹ ہے اس کی بات میں کرنی چاہوں گا when a a particular mental operation is apply to specific type of content there are six possible products اب میں ان پروڈکٹس کی بات کرنی چاہوں گا they are units classes systems relations transformations and implications اب ان پروڈکٹس کو تھوڑا سا میں مزید تفصیل بتانا چاہوں گا جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائڈ میں بھی اس میں units single number letter word دوسرا ہے classes higher order concept for example men plus women is equal to people تیسرا ہے relations a connection between concepts چوتھا ہے سسٹمس اینڈ آرڈرنگ اور کلاسفکیشن آف ریلیشنس پانچواں ہے ٹرانسفارمیشن آلٹرنگ اور ریسٹرکچرنگ انٹلیکچل کانٹینٹس آخری جو ہے وہ ہے implication making inferences from separate pieces of information تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہ ٹوٹل جو ابلیٹیز بنتی ہیں یہ تقریباً five into four into six اگر آپ دیکھیں تو ایک سو بیس ابلیٹیز سیپریٹ انٹلیکچل ابلیٹیز کا ذکر اس تھیوری کے حساب سے ہوا تو اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسی ڈیولپمنٹس کی جو کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کنسیڈر کی جاتی ہیں ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں جو ایجوکیشن جو جو انٹیلیجنس ٹولس ہیں ایک تو انہوں نے وہ جنرل ابلیٹی سے تھوڑے سے نکل کے انہوں نے اسپیسیفک ابلیٹیز کی طرف رخ کیا تو اب ہم جو جب بھی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم اسپیسیفک ابلٹیز کی بات ذرا زیادہ کرتے ہیں پر نسبت آج سے کچھ سال پہلے جس طرح جب انٹیلیجنس ٹیسٹنگ ہوتی تھی تو ایک جنرل آئی کیو لیول کی بات کی جاتی تھی یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ کی وربلیبلٹی کیسی ہے آپ کی پرفارمنسبلٹی کیسی ہے یو you نو know, آپ کی میموری کیسی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ اس ایریا میں ہوئی وہ خاص طور پہ پروسیسنگ کے ایریا میں ہوئی پروسیسنگ سے میری مراد یہ ہے کہ کوگنیٹو فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی اب اب ہمارے جو آج کل موجودہ جو جنرل ابلیٹی ٹیسٹ ہے وہ خاص طور پہ کوگنیٹو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کوگنیٹو فیکٹرس کی بات کرتے ہیں تو ہم سات کوگنیٹو فیکٹرس کی بات کرتے ہیں جن میں long term memory short term memory mental processing speed visual processing speed auditory processing speed fluid reasoning comprehension knowledge یہ یہ ایلیمنٹس ہیں تو لہٰذا اب اس زمانے میں آج کل کے زمانے میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی ٹیسٹ کورس سامنے آئیں گے تو اسپیسیفک ابلیٹیز کا خاص طور پہ ان میں ذکر آپ کو ملے گا اب ایک اور تھیری جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ Gardner's theory of multiple intelligence کہلاتی ہے گارڈنر نے 1983 میں انٹیلیجنس کو ایک اور حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ انٹیلیجنس جو ہے یہ بیسکلی چھ کمپونیٹس پہ یو نو یہ کمپرائز کرتی ہے اس کے چھ ہیں are six types of intelligence I mean یہ ایک گارڈنر کا اپنا ایک view of looking at intelligence ہے اس نے کہا جی پہلی جو ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے وہ لنگوسٹکس ہے لنگوسٹکس سے اس کی مراد آف کورس یہ ہے کہ you know how are you in your communication skills how are you in your language skills how are you in expressing yourself دوسرا اس نے کہا جو انٹیلیجنس ہے وہ میوزیکل انٹیلیجنس ہے کہ آپ کی ability to synthesize music to hear music تو اس کو میوزیکل انٹیلیجنس کا اس نے نام دیا تیسری کو اس نے کہا جی لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے اور چوتھی جو ہے وہ باڈلی کنستھیٹک انٹیلیجنس ہے پانچویں جو ہے وہ اسپیشل انٹیلیجنس ہے اور آخری اس نے کہا جو ہے وہ پرسنل انٹیلیجنس ہے تو اس تھیری کے اراؤنڈ اور سائیکالوجسٹ نے جو تھوڑے سے کرٹیسزم جو آیا اس کے حوالے سے وہ بیسکلی یہی آیا کہ یہ یہ گارڈنر جو تھا یہ انٹیلیجنس کے اسپیسیفک انٹیلیجنس کی اتنی ذکر نہیں کر رہا تھا جتنے اسپیشل ٹیلنٹس کی وہ بات کر رہا تھا دیو فور گارڈنر کی تھیوری بھی you know like other theories اس کا ایک پوائنٹ آف ویو آیا پھر psychologist sort of moved on اس کے بعد اس کی تھیوری کے بعد ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ تھیوری آئی اس کا تعلق جو ہے وہ وہ ہے ایک اور بڑے مشہور نام سے جو برگ کا نام ہمارے نفسیات کے کتابوں میں ہمیں ملتا ہے برگ نے ایک تھیری پیش کی جس کا نام ٹرائی آرکک تھیوری رکھ دیا گیا بعد میں سو ٹرائی آرکک تھیوری جو تھی یہ بیسکلی انٹیلیجنس کو تین طریقوں سے دیکھنا ٹرائی آرکک سے مراد یہی ہے کہ تین ایلیمنٹس اس کے انٹیلیجنس پہ فوکس کرنا تھری ڈائمینشنس انٹیلیجنس کی دیکھ کو دیکھنا پہلی جو اس نے انٹیلیجنس کی ڈائمینشن کا بات کی وہ کمپونینشیل انٹیلیجنس کی اس سے بات کی کمپونینشیل انٹیلیجنس سے مراد اس کی انالیٹیکل ابلٹی انسان کی کہ انسان چیزوں کو کس انداز سے انالائز کرتا ہے اور اس انالیس کو وہ کس طرح یوز کر کے جنرلائز کرتا ہے اپنی سچویشن میں اس کو اس نے کمپونینشیل انٹیلیجنس کا نام دیا اسی طرح جو دوسرا اس نے انٹیلیجنس کی جو بات کی وہ ایکسپیرینشیل انٹیلیجنس کی بات کی ایکسپیرینشیل انٹیلیجنس سے اس کی مراد تھی کریٹو تھنکنگ کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایکسپیرئنسز کو لے کے کس طرح لاگو کرتا ہے چیزوں پہ اور نئی انداز سے چیز کرنے پہ کہ وہ اپنی پرانی لرننگ کو لے کے اس کو کس طرح ایک نیا ایک نیا پہلو ایک ایک نیا نئی ڈائمینشن دیتا ہے اور اس کو وہ لے کے آگے چلتا ہے اور تیسری جو اس نے ڈائمینشن کی بات کی وہ کانٹیکچل انٹیلیجنس کا ڈائمینشن تھی یہ جو کانٹیکچل انٹیلیجنس کی ڈائمینشن ہے اس کا ہم اکثر اپنے روز مرہ کی زندگی میں بھی بات کرتے ہیں خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ you know that person is very streetwise تو اسٹریٹ وائز ہونا جو ہے وہ کانٹیکچل انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ بات ہوتی ہے کہ اسٹریٹ وائز کا مطلب ہے کہ person may not be educated but in spite of the fact that a person is not educated but you may find a person to be very successful in life he may be very good and he does he may be he may be a tailor master but he may be very good in his work he may be very good in with me جو کنٹیکچ برائٹ اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے مینو پلیٹ کر لیتا ہے وہ پھنستا نہیں ہے چیز سچویشن میں ویئر ایز دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی دفعہ people who are very analytical اور پیپل ہو ویری کریٹو یا people you know who very good academically وہ اپنے ان کاموں میں تو بڑے اچھے ہو سکتے ہیں لیکن they may not be very good streetwise وہ جب ایک عام سچویشن میں انہیں ڈالا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عام سچویشن میں ان ان کو کو مسئلے پیش آ سکتے ہیں they may have problems in dealing with so therefore یہ بھی ایک جو اسٹریٹ وائز ہونا یا کانٹیکچولی برائٹ اور انٹیلیجنٹ ہونا یہ پہلی دفعہ اس کی تھیوری میں یہ چیز سامنے آئی and there is a lot of value to this particular sort of you know to this particular theory کہ واقعی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو تین کمپوننٹس ہیں انٹیلیجنس کے they they do play a very important part in our lives اسی طرح جو جو سنگل فیکٹر انٹیلیجنس کا کی جو تھیوری تھی یو نو جس ہم نے جی فیکٹر انٹیلیجنس کی بات پہلے کی تھی تو اب آہستہ آہستہ یہ جو مختلف تھیوریز تھیں انہوں نے جو چیز آگے لانی شروع کر دی وہ یہ تھی کہ اب ہم جب ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا اب انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ٹائپ کی انٹیلیجنس کی بات نہیں کرتے اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو شخص ہے he is very good in his work he may be a very good scientist but he may not be very good in human relationships اور this person may be a genius اور very bright in terms of his ability to do mathematics you know but he may not be very good in playing games تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ڈفرینٹ انٹیلیجنسز کی بات اب ہونی شروع ہو گئی ہے اسی لیے اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فار انسٹنس جب ہم بات ایک آئی کیو اسکور کی بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کا آئی کیو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ابو ایوریج رینج میں آیا ہے وہ ایک سو بارہ ہے یا ایک سو پندرہ ہے تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک جنرل ابلیٹی تو ایک سو بارہ یا ایک سو پندرہ کی رینج میں ہے لیکن ہم پھر اس کو تھوڑا سا مختلف انٹیلیجنس کے کمپوننٹس میں ہم اس کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص کی آئی کیو تو ایک سو بارہ ہے لیکن اس کی جو اسپیشل آرگنائزیشن ابیلٹی ہے وہ سب سے اس کا اسٹرانگیسٹ فیکٹر ہے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی آئی کیو تو ایک سو بارہ ہے لیکن اس کا اسپیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایوریج ہے یا بلو ایوریج ہے اور اس کی سیکوینشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی بلو ایوریج ہے لیکن اس کی ایکوائرڈ نالج کی ابلٹی جو ہے وہ بہت اچھی تو لہذا اب ہم ایک جنرل ابیلٹی کی بھی بات کرتے ہیں کہ in terms of I Q score اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفک ابلیٹیز کی بھی بات کرتے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور جو چیز اب بات کرتے ہیں وہ کوگنیٹو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جس کا جن کا تعلق مینٹل فنکشننگ سے ہے کہ میموری کیسی ہے اس شخص کی ہم یہ بھی بات اب کرتے ہیں کہ جی اس شخص کی لانگ ٹرم میموری جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور شارٹ ٹرم میموری اتنی اچھی نہیں یا اس شخص کی جو سننے کی پروسیسنگ ہے آڈیٹری پروسیسنگ اس کا جو مائنڈ جو ہے وہ چیزوں کو سن کے بڑی جلدی یاد کر لیتا ہے لیکن دیکھ کے پڑھ کے جس کا تعلق ویژل پروسیسنگ سے وہ اتنی اچھی نہیں تو اب لہٰذا بہت ترقی اس فیلڈ میں ہو گئی ہے تو اب ہم پروسیسنگ جو ہے فیکٹرز کی کوگنیٹو فیکٹرز کی ہم نے وہ بھی کرنی شروع کر دی ہے اب میں اگلے ٹاپک پہ موو کرنا چاہوں گا جس کا تعلق ہے basically history of intelligence testing سے second half of nineteen century میں دو بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہوئیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پیچھے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مختلف قسم کے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھے وہ بننے شروع ہو گئے تھے کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں لوگوں کو اسکرین آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑی تھی فوج میں تو امریکہ میں یو نو انگلینڈ میں ان ان ممالک میں بے شمار ٹیسٹ فٹافٹ ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے تھے جس طرح وہ alpha test beta test army والوں نے بنانے شروع کر دیے تھے تو second half of the nineteen century میں اسی طرح دو فیکٹر یا دو فورسز جو سامنے آئی انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ان میں سے ایک فیکٹر اور ایک جو فورس تھی وہ بیسکلی تھی ایجوکیشن کے سیکٹر میں کہ امریکہ میں خاص طور پہ جو ایجوکیشن تھی وہ فری کر دی گئی اور کمپلسری کر دی گئی جب ایجوکیشن فری کی گئی اور کمپلسری کی گئی تو ایک دم سے بے شمار لوگ جو تھے یو نو آپ خود ہی سوچیں اگر ایک چیز کمپلسری کر دی جائے یہاں پہ کمپلسری ہم پاکستان میں یہ کر دیں کہ جی ایف اے تک ایجوکیشن جو ہے کمپلسری ہے تو یو کین جسٹ امیجن کہ آل آف اے سڈن بے شمار لوگ جو ہیں وہ کالجز میں آ جائیں گے تو جب یہ چیز ہوئی امریکہ میں تو اس میں ایکڈیمک پرابلمس جو تھیں اسٹوڈینٹس کی وہ خاص طور پہ سامنے آنی شروع ہو گئی کہ بے شمار ایسے اسٹوڈینٹس آ گئے ایسی بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈینٹس آ گئے جہاں پہ فیملیز میں education did not exist I mean they came from from very poor background جہاں پہ ایجوکیشن کا نام ہی کبھی نہیں لیا گیا تھا لیکن کیونکہ وہ چیز مینڈیٹری ہو گئی سرکار کی طرف سے لازمی ہو گئی تو لہذا ان کو لازمن اب ایجوکیشن میں آنا پڑا اسی طرح ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اب جب یہ اسٹوڈینٹس بے شمار آئے تو ان میں سے بہت سے اسٹوڈینٹس فیل ہونے شروع ہو گئے تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی how to deal with the students what to do for the students how to help the students تو اس سے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی موومنٹ ہے اس کو بڑا ایک قسم کا امپیٹس ملا اس کو امپیٹس اس فارم میں ملا کہ بہت سے نئے ٹیسٹ ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے اور یہ جو ٹیسٹ تھے یہ خاص طور پہ ان کا جو فوکس تھا وہ اس پہ تھا کہ how to help students to do better academically اسی طرح ایک جو دوسرا ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سائیکالوجسٹ نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کچھ نئے انسٹرومینٹس بنانے کی ضرورت ہے جن سے انٹیلیجنس کو میجر کیا جائے تو اس پروسیس میں اس اویئرنیس میں اس جستجو میں جو لوگ آگے آنے شروع ہوئے ان میں ایلفریڈ بینے اور سائمنگ یہ دو لوگ وہ ہیں جو ایک قسم کے آپ سمجھ لیں ان کو ہم بابا انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کہتے ہیں پیپل جنہوں نے پہلی دفعہ ایسے ٹیسٹ بنانے شروع کیے بنائے جو وہ meant for the general public اس سے پہلے کے جو ٹیسٹ تھے وہ زیادہ تر آرم فورسز کے لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے so for the first time اب ایسے انسٹرومینٹس بننے شروع ہو گئے جو ڈائریکٹلی جن کو لاگو کیا جا سکتا تھا لوگوں پہ جنرل پبلک پہ اسکول گوئنگ لوگوں پہ کالج گوئنگ لوگوں پہ اینڈ سو تو تو یہ جو ٹیسٹنگ کی موومنٹ تھی یہ بینے نے اور اور سائمن نے اس کو آگے چلایا اور اور بے شمار آگے اور ایسے ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے جن کا میں ذکر اب کروں گا اس کے بعد پھر جو جو جو, جو ٹیسٹ آگے ڈیولپ ہوئے ان میں خاص طور پہ جو فوکس اور ایمفسس تھا وہ انٹیلیجنس کو کوانٹیفائی کرنے پہ ہو گیا کہ ایگزیکٹلی آئی کیو کیا ہے شخص کا ایک انٹیلیجنس کوشن ڈٹرمن کرنا جو تھا وہ I mean that was emphasize and that was determined کیونکہ اس کی بیسس پہ کٹ آف پوائنٹس بنا دیے گئے کہ اگر آپ کا آئی کیو اس رینج میں ہے تو then you are you know you can be a average student اگر آپ کا آئی کیو اس رینج میں ہوگا تو then you will be a over achieving student do well اور you you you be be no achiever I mean یہ اچیومنٹ کا جو پروسیس تھا وہ اس سے ڈٹرمن ہونا شروع کر دیا گیا لیکن ساتھ ساتھ اس موومنٹ کے ایک اور ایلیمنٹ بھی جو داخل ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز مشہور ہوتی ہے یا پاپولرائز ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے فیکٹرز بھی اور ایسی فورسز بھی مارکیٹ میں یا سوسائٹی میں پیدا کر دیتی ہے جو اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ کرٹیکل فیکٹرز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں تو کریٹیکل فیکٹر جو ایڈ ہونے شروع ہو گئے ان میں ایک فیکٹر تو یہ ایڈ ہونا شروع ہو گیا کہ کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے یو نو یہ اتنی ریلائبل چیز نہیں ہے آپ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی بیسس پہ پرڈکٹ نہیں کر سکتے فیوچر آف اے پرسن اور پھر ایک جو بہت بڑی موومنٹ جو پیدا ہو خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں ہوئی وہ یہ موومنٹ تھی کہ جو بلیک امیرکنس تھے یا جن کو وہ افریقن امیرکنس کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کا ایک گروپ ایسا بھی پیدا ہوا جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو جو ٹیسٹ ہے جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے یہ وائٹ امیریکنس کو تو بہتر طریقے سے میجر کرتے ہیں کیونکہ جو نارم یوز کیا گیا تھا اس میں وائٹ امیرکن زیادہ یوز کیے گئے تھے لیکن یہ جو بلیک امیرکنز ہیں جن کی جو کلچر ڈفرینٹ ہے جن کی ٹریڈیشن ڈفرینٹ ہے جن کی لینگویج ڈفرینٹ ہے یا یا جس طرح جو لوکل انڈینس تھے وہاں پہ جن کو ہم ریڈ انڈینس کا نام بھی کئی دفعہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ جو انسٹرومینٹس ہیں یہ اتنے ریلائبل نہیں ہوں گے تو لہذا یہ اس طرح کی ایک ایک تھنکنگ جو ہے ایک موومنٹ جو ہے انٹیلیجنس انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں وہ آ گئی کہ بھائی intelligence test yes they tell tells they give us information about people but اس میں ان کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں اور لمیٹیشنز میں خاص طور پہ جو کلچرل لمیٹیشن ہے you know that became a very important element اس سے یہ ہوا کہ جو آئندہ کی ریسرچز اس ایریا میں ہوئیں جو آئندہ کے ٹولز جو اس ایریا میں ڈیولپ ہوئے ان میں خاص طور پہ ٹیسٹ آئٹمس پہ توجہ دینی بہت زیادہ سائیکالوجسٹ نے شروع کر دی ٹیسٹ آئٹم سے میری مراد یہ ہے کہ فار انسٹنس لیٹ سے کہ اگر ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہم نے یوز کرنا ہے تو وہاں پہ اگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہو ڈسکورڈ امیریکا تو پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے اتنا ریلیونٹ ٹیسٹ آئٹم نہیں ہوگا تو تو اس ریلیونس کے حوالے سے چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو گئیں انہوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ جو ٹیسٹ کا انسٹرومینٹ ہے آیا یہ کہاں یوز ہونا ہے آیا یہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں یوز ہونا ہے آیا یہ اسپینش اسپیکنگ ورلڈ میں یوز ہونا ہے اور یا یہ یہ یہ یہ کسی چائنیز یا جاپنیز اسپیکنگ ورلڈ میں یوز ہونا ہے تو انہوں نے پھر جو ٹیسٹ آئٹمس تھے ان کو کسی حد تک ماڈیفائی کرنا شروع کر دیا انہوں نے ٹیسٹ آئٹمس کو اس کلچر کے حوالے سے اڈیپٹ کرنا شروع کر دیا جس کلچر میں اس ٹیسٹ کا یوز ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا ویکسلر کی ویکسلر جو ہے یہ ایک امیرکن سائیکالوجسٹ تھا جس نے نائنٹین فورٹیز میں انٹیلیجنس ٹیسٹنگ پہ بہت کام کیا اور اس کی کنٹریبیوشن یہ رہی کہ اس نے بے شمار جو پہلے ٹیسٹ اس سے پہلے فورٹیز سے پہلے کے جو ٹیسٹ تھے ان کو کمبائن کر کے ایک نیا انسٹرومینٹ بنایا اس کا نام اس نے ویز رکھا ڈبلو اے آئی ایس ویز ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل اس کا نام ہے تو یہ جو ٹیسٹ تھا یہ اس نے ایڈلٹس کے لیے بنایا اور اس میں اس نے جو ایک تصور پہلی دفعہ دیا وہ یہ دیا کہ یہ جو میرا ٹیسٹ ہے اس نے اس یہ ایڈلٹس کے انٹیلیجنس لیولس کے بارے میں ہمیں بہت اچھا اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے تو اس نے اچھا خاصا کام اپنے اس ایڈلٹ اسکیل پہ کیا اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب ایک ایسا اسکیل بھی بنانا چاہیے جو کہ خاص طور پہ بچوں کے لیے ہو اور اس میں پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے ساڑھے چار سال سے لے کے سترہ سال تک کے بچوں کے لیے ایک اور ٹیسٹ ڈیولپ کیا اور اس ٹیسٹ کا نام اس نے وسک رکھا اور پھر اس کے بعد اس نے ایک تیسرا انسٹرومینٹ ڈیولپ کیا جو پری اسکول چلڈرن کے لیے اس نے بنایا یہ ان ادر ورڈ چار سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے اس نے یہ انسٹرومینٹ بنایا تو ویکسلر کی کنٹریبیوشن جو ہے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اور اس نے پہلی دفعہ ایک ایسا کانسیپٹ انٹیلیجنس کا پرزینٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ جو انٹیلیجنس جو ہے اس اس کے جو ٹیسٹ تھے وہ وربل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ انسان کی وربل ابلیٹیز میں وہ کتنا برائٹ ہے یا کہاں پہ آتا ہے اسی طرح پریکٹیکل ابلیٹیز یا پرفارمنس ابلیٹیز کے بارے میں بھی وہ ہمیں ایک اچھا اندازہ ہمیں اس سے ملتا ہے اور پھر ایک اوور آل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی کہ فل اسکیل آئی کیو انسان کا کیا ہے یہ بھی جو چیز ہے اس کی ٹیسٹنگ میں ہمیں ملتی ہے ویکسلر نے جو کانسیپٹ پیش کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے میرے انسٹرومینٹس ہیں جو میرے ٹیسٹ ہیں یہ انسان کی فنکشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بتائیں گے تو فنکشنل انٹیلیجنس آئی تھنک آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ فنکشنل انٹیلیجنس کے بارے میں ہی بتاتے ہیں فنکشنل انٹیلیجنس سے مراد ہے کہ آپ کی فنکشننگ لیول جو ہے ان مختلف ایبلٹیز میں وہ کہاں پہ ہے تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی آپ کی انوائرمنٹ بہتر ہو جائے یا آپ کا آپ کا ایکسپوئر بہتر کر دیا جائے تو آپ کی فنکشننگ ابلیٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے سو دیو فور ویکسلر نے یہ چیز بڑے واضح طور پہ بتائی کہ جو میرا ٹیسٹ جو میرے ٹیسٹ ہیں جو اسکیلز ہیں یہ انسان کی اس وقت کی فنکشننگ ابلیٹی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں یہ ہرگز یہ نہیں بتاتے کہ اس میں آگے ابلٹی جو ہے وہ ٹو لرن وہ کتنی ہے تو لہٰذا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم فار انسٹنس جب بچوں کے ساتھ یہ سائیکولوجیکل انسٹرومینٹس یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ لو ایوریج رینج میں آتا ہے کیونکہ اس کو اس کا پراپر ایکسپوئر نہیں ملا ہوتا اس کو اکیڈیمکس کا جب اس کو پراپر اکیڈیمکس کا ایکسپوئر ملتا ہے اس کی نیڈس کے حساب سے وہ ایکسپوئر اس کو ملتا ہے تو وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے سیکھتا ہے تو پھر اس کا ایک سال کے بعد جب اس کی ریٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو اس کے کئی دفعہ آٹھ سے دس یا آٹھ سے چودہ آئی کیو پوائنٹس اس میں امپروومنٹ ہوئی ہوتی ہے تو اس امپروومنٹ کی بھی وجہ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے مزید چیزوں کو سیکھ لیا ہوتا ہے تو تو ایک خوبصورتی جو ان ٹیسٹنگ انسٹرومینٹس کی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو کانسٹنٹلی اڈیپٹ کیا جاتا ہے ان کو ریوائز کیا جاتا ہے ان کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے ان کو بہتر کیا جاتا ہے اور ان کے نئے نارمز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور ان کے جو آئٹمز ہیں ان کو بھی کانسٹنٹلی امپروو کیا جاتا ہے تو اس ان ان سب چیزوں کو اب آپ آپ ذہن میں رکھیے تو آج کے لیکچر کے حوالے سے جو پھر چیزیں جو واضح ہوئیں وہ یہی واضح ہوئی کہ جنرلبلٹی جو ہے انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سائیکالوجی کا اور اس کانسیپٹ کو مختلف تھریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈیولپ کیا گیا اور پھر مختلف انسٹرومینٹس جو ہیں وہ ایوالو ہوئے اور وہ ڈیولپ ہوئے اور وہ جو انسٹرومینٹس بھی جو ہیں وہ ایسے انسٹرومینٹس نہیں ہیں جن کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو بن گیا ہے اب this is good for all times to come بلکہ وہ ایسے انسٹرومینٹس ہیں جن پہ کانسٹنٹلی ریسرچ ہوتی ہے وہ ایسے انسٹرومینٹس ہیں جن کو جن کا نارمیٹو ڈیٹا جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا جاتا ہے فار انسٹنس ایک ہو سکتا ہے ٹیسٹ جو ہے وہ انیشلی امریکہ میں ڈیولپ کیا گیا ہو اس کے بعد اس کا نارمیٹو ڈیٹا جو ہے وہ پھر انگلینڈ میں ڈیولپ کیا جائے اس پہ کام کیا جائے یورپ میں اس پہ کام کیا جائے جاپان میں اس میں کام کیا جائے پاکستان میں اس میں کام کیا جائے تو مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ان ٹولز کو آپ اس علاقے کے حساب سے ڈیولپ کریں اور ماڈیفائی کریں جس علاقے میں اس کا استعمال ہونا ہے تو اس سے اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس میں کس قسم کی ڈیولپمنٹ اوور دا ایئرز ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے دفعہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ